بسم اللہ لہم عذاب فی الحیات وما والازاب الآخرت اللہ من واق صدق العظیم کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ جب انسان زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور یہ بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ پاک نیکی کی جس کو توفیق دیتے ہیں جس کو اپنے در پہ بلاتے ہیں اس سے راضی ہوتے ہیں جس کو توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اس کو توفیق کی تب ملی ہے وہ توبہ استغفار کرنے کی فرمایا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے وہ میں یوز فما من ہاتھ جب اللہ ناراض ہو کے کسی کو گمراہ کر دے یعنی اس کے اوپر اب مور لگ گئی ختم اللہ قلوب پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا زہر ہدایت دینے والا اللہ ہے اللہ کو اس نے ایسا ناراض کر دیا کہ بغاوت کے درجے میں آ گیا ہے لہم دنیا اللہ الآخرت اشق جب اللہ ناراض ہو گیا نیکی کی توفیق سلب ہو گئی اور اب کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں تو اب اللہ کا عذاب آئے گا پھر جب اللہ ناراض ہو گیا فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں تو عذاب زیادہ سخت ہے وما لهم من اللہ میں واق اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے بہت ساری دنیا ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بندہ بہتر نظر آ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ جو باطن کے لحاظ سے بہتر ہے پرسکون ہے وہ خوشحال ہے اور وہ ٹھیک ہے جو بندہ نیک ہے راہ خدا اور راہ رسول پہ ہے اس کو اللہ ظہری دنیا میں بھی سکون عطا کرتا ہے اور آخرت تو اس کی ہے ہی جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں فاسق فاجر ہوتے ہیں یا اس سے اوپر والا درجہ کے وہ کافر ہوتے ہیں بظاہر وہ خوشحال نظر آتے ہیں لیکن حقیقت حال کہ وہ سکون سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں وہ دنیا کی زندگی بھی ایک عذاب کی صورت میں وہ گزار رہے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح صورت حال ہے کہ جب انسان نیک ہو اور اس کی حالات ظاہری زندگی کی بے شک کمزور ہوں لیکن اگر وہ نیک ہے اس کے پاس سب سرمایہ موجود ہے اور وہ پرسکون زندگی میں ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ لوم مذاب الف الحیات دنیا و لذاب الآخرت شک جو بندے خودکشی کرتے ہیں آپ ان کے حالات زندگی کو بھی دیکھیں کہ وہ بہت بے دین ہوں گے اول تو ممکن ہے خطرہ ہے کہیں کفر کے قریب نہ ہو بالکل بے دین ہوں گے دین میں نیکی کے راستے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے ماننے میں مایوسی نہیں ہے اس پر تو بہت بڑے سے بڑا غم آ جائے تو شریعت صبر کہتی ہے کہ اس کے اوپر صبر کریں آپ کو اجر ملے گا مومن کی تشان یہی ہے جس میں آتے حاجب لے امر المومن فَشَكَرَ فو خیر اللہ مومن کی تو دشانی عجیب ہے اگر اس کی اچھی حالت ہے شکر کرے اجر ملے گا اگر اس پر پریشانی آ گئی صبر کرے اجر ملے گا یہ مومن ادنا مومن کی علامت ہے ایک مومن اور اونچا ہوتا ہے جس کے اور بڑے درجے ہیں وہ کیا ہے کہ جب اس پر مصیبت آئے تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہے ہمارے لیے تو یہ ہے کہ مصیبت آئے تو مجبوراً صبر کرنا ہے اس پر بھی اجر ہے لیکن ایک اونچا درجے کا جو مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے اوپر جب پریشانی آ جائے وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے میری طرف بھیجی ہے مجھے قبول ہے لیکن ہمارا درجہ جو ہے وہ بھی تو خالی نہیں ہے نیکی سے اگر صبر کرے گا لیکن جو کافر ہے یا فاسق اور فاجر ہے وہ اللہ سے دور ہیں اللہ کے رسول سے دور ہیں ان کی زندگی بے سکون ہے یہی تو لو مذاب الفل الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے عذاب ہے کہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں فرمایا مسل الجنت وہ المتقون جنت التی وہ المتقون جو لوگ بات ماننے والے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں یہ متقی لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے تجريب تحت الانہار اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی وغیرہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر جنت کی تعریف کی ہے اس کی خوبیاں بیان کی ہیں خصوصاً ستائیسویں پارے میں اٹھائیسویں پارے میں بہت باتیں بیان ہوئیں من تحت الانہار کہ اللہ جب راضی ہو جائے گا تو یوں انعامات دے گا آخرت کی زندگی دائمی اچھی دے گا اکلوہا دائم بزلوہا جن کے پھل ہمیشہ کے لیے ہوں گے اور وہاں کے دخت سایہ دار بھی وہ ہمیشہ سایہ دیں گے یہاں پر اتنا ہی مختصر سی بات کی ہے اکلوہا دائم کہ جنت کے اندر جو پھل ہوں گے وہ دائمی ہیں مطلب یوں نہیں ہے کہ یہ اس موسم کا پھل ہے تو اگلے موسم میں نہیں ملے گا یا اگلے موسم کا ہے تو پہلے نہیں ملے گا وہ تو ہے بلکمفی فیحہ ماتشتہی انفسکم انف فیحہ ماتدعون جس کو چوبیسویں بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ جنتی کا جو دل چاہے گا وہی ملے گا تو جس پھل کا دل چاہے اسی وقت وہ ہے بات یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں دائمی ہیں اس لیے کہ جنت دائمی ہے جو ظرف وہ دائمی ہے تو معافی ظرف وہ دائمی ہے یہ دنیا خود عارضی ہے یہ دنیا ظرف ہے یہ عارضی ہے اس پر فنا کا فیصلہ ہے تو معافی ظرف جو ہم ہیں یہ پہاڑ ہیں یہ سورج سے آسمان ہے یہ سب ٹوٹ پھوٹ جانے والا ہے اس لیے کہ خود پیالہ ٹوٹنے والا ہے تو اس پیالے کے اندر جو رکھا گیا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا جو آخرت کا پیالہ ہے وہ پیالہ دائمی ہے آخرت پر زوال نہیں ہے جنت پر زوال نہیں اس پر اختتام اور ختم نہیں اس کے اندر جو باغات ہیں جو نہریں ہیں جو نعمتیں ہیں جو پھل ہیں وہ دائمی ہیں اس لیے کہ وہ ظرف دائمی ہے وہاں پر ہر نعمت ملنے والی ادائیے دیکھو دنیا میں سب سے اچھی نعمت زندگی کے ساتھ ہو وہ جوانی کی نعمت ہے بچپن میں تو بندہ ویسی ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے کبھی کپڑے ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں کبھی کوئی نلاتا ہے کچھ ماں باپ کا بندہ محتاج ہی ہوتا ہے جب بار روزگار آتا ہے جیسے اب آپ لوگ ہیں تو ایک جوانی کا زمانہ آتا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے جوانی لیکن پھر اس پر زوال آتا ہے تو اس لیے کہ دنیا پر خود ہی زوال آنا ہے تو یہ زوال خود قرآن مجید بار بار دنیا کی زندگی کو سمجھانے کے لیے یوں مثال دیتے ہیں کہ انزلام فاہیا بہل باد موت دیکھو ہم آسمانوں پہ پانی نازل کرتے ہیں آسمانوں سے زمین پر وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں وہ سرز و سرسبز و شاداب بن جاتی ہے پھر خشک سالی آتی ہے اور وہ سارا سبزہ ختم ہو جاتا ہے یہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے ایک شخص پیدا ہوا جوان ہوا بوڑھا ہوا ختم ہو گیا جیسے کہ یہ آئی سرسبز و شادابی ہوئی پھر خوش کی آئی ختم ہو گیا بار بار قرآن مجید نے پہلے پارے میں دوسرے رقو سے یہ مثال دینا شروع کر دی ہے لیکن جنت وہ دائمی ہے اس میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سرسبز و شادابی یا درختوں کا سایہ وہ پھل سب دائمی ہے یہ تو بات ہے کہ جو ایک شخص اگر جنت کی لالچ میں ہی آ کر نیکی کر رہا ہے تو بھی قبول ہے قابل قدر ہے اللہ اس سے راضی ہے لیکن اس سے اونچا درجہ بھی ہے کہ جنت کی لالچ کے بغیر اللہ کی رضا کی خاطر اس کی دیدار کے لیے تڑپ رہا ہو اور نیکی میں مصروف ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ اپنا دیدار نصیب کرا دے جنت دے یا نہ دے اس یہ اونچا درجہ ہے ایمان والے کا بے شک جنت کی لالچ میں عبادت ٹھیک ہے قابل قبول ہے اللہ راضی ہے تبھی تو جنت ملے گی لیکن یہ ہمارے جیسے لوگوں کا ادنا درجہ ہے اصل تو درجہ ایمان والے کا یہ ہے کہ جس ذات کو بغیر دیکھے اس کے سامنے سچ دریز ہوتا رہا اس ذات کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو وہ راضی ہو جائے وہ جو میرا خالق ہے وہ جو میرا مالک ہے رازق ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ راضی ہو جائے یہ اصل تو ایمان والے کے اندر جذبہ اور تڑپ یہ ہونی چاہیے یہ ایمان کا اونچا درجہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہم سے راضی ہو آخرت میں اس کے دیدار نصیب ہو جائے پھر وہ جیسے فیصلہ ہو ظاہر ہے کہ جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو وہ اس کو اللہ نعمتوں سے نوازے گا فرمایا میں الحا دائم رضی جنت کی نعمتیں یوں کا اقبال تقو یہ آخرت کا اچھا انعام متقی لوگوں کے لیے ہے متقی لوگوں کی مراد جو گناہوں سے بچتے ہیں امال صالحہ کو بجا لاتے ہیں ایک حدیث میں جو اس کے امام ترمزی نے نقل کیا روایت کرتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ حجبت النارو حجبت النارو بالشہوات جہنم کو منڈیر میں لیا ہوا ہے خواہشات نفس نے وہ حجبت وہ حجبت الجنت بالمکارہ اور جنت کو اپنے منڈیر میں لیا ہوا ہے مشکلات نے مطلب ہر چیز میں رکاوٹ جیسے اب ایمان والے کی زندگی حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ دنیا سجن المؤمن جنت القافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے جیسے قید خانے میں وہ وہ لگی ہوتی ہے نا یوں اللہ محفوظ رکھے کوئی اچھی بات نہیں ہے جیل میں جانا لیکن اس میں یوں وہ لگی ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ پوڈری ہیں اس میں چور ہیں اس میں قاتل ہیں یہ ادھر نہیں آ سکتے وہ ادھر نہیں جا سکتے وہ الگ بات ہے کہ ہماری جیلوں کا نظام بھی کمزور ہو کے دس روپے دو تو جدھر سے مرضی ہے ادھر سے پھر کے آ جاؤ نا وہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے لیکن جیل والے مجرم ادھر سے ادھر نہیں ادھر سے ادھر نہیں اور ان کے لباس جدا جدا ہوتے ہیں تاکہ جیسے سکول میں بچوں کا نا کہ یہ دسویں والے بچے ہیں تو ان کا وہ کالر پہ یوں لگانا ہے تو گیارہویں والے کا یوں تاکہ دور سے سمجھ میں آ جائے یہ گیارہویں والے بچے ہیں یہ بارہویں والے ہیں یہ دسویں رسمی والے ہیں جیل میں اسی طریقے سے لباس جدا جدا ہوتے ہیں کہ وہ مجرم کی پہچان ہوتی رہے کہ یہ اس طرح ہے اس طرح اس طرح ہے بات اس طرح کہ تلک حکم اللذین اتقو یہ جنت متقیوں کے لیے ہے متقی کون کہ اجبت الجنت بالمکارح جنت کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے مشکلات نے ان مشکلات کو پار جو کرے گا جنت میں جائے گا مشکلات کیا ہیں صبح سویرے اٹھنا ہے نماز پڑھنی ہے بد نظری سے بچنا ہے غیبت سے بچنا ہے چوری سے بچنا ہے ڈاکے سے بچنا ہے بچنا ہی بچنا ہے زندگی مومن کی یہ ہے اس کی کہ اس نے مشکلات میں ہی رہنا ہے اور من منہی آنو چیزوں سے منہی آنو چیزوں سے اس نے بچنا ہے بس یہ کامیاب ہے یہی مکارے ہیں یہی مکارے ہیں یہی مشکلات ہیں جنہیں پار کرنا ہے تو پھر جنت ہے اور ہو جے بتن نار و بشہوات جہنم کو احاطے میں لیا ہوا ہے خواہشات نفس نے دل نے چاہا گندی چیز کھا لو وہ کھا لی دل نے چاہا بندزری کرو وہ کر لی دل نے چاہا چوری کرو وہ کر لی کسی کو دھوکہ دو وہ کر لی کسی کی زمین قبضے کرو وہ یہ خواہشات نفس کی جو شخص تکمیل کرتا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانے میں آسانی کر رہا ہے حدیث میں نے بتایا امام ترمزی نے اس کو نقل کیا تل کا الذین اتقوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں قدم سمجھ سمجھ کے رکھا یہ دنیا مومن کے لیے یہ پھولوں کا راستہ نہیں یہ روڑوں کا راستہ ہے یہ کانٹوں کا راستہ ہے اس سے سمجھ سمجھ کے سنبھل سنبھل کے چلنا ہے حضرت عمر فاروق نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے حضرت ابی ابن کعب بہت مشہور قاری ہیں یہ وہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت سنی اپنی زندگی میں یہ وہ ابئی ابن کعب ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی کے مسلح رسول کے اوپر بیس تراویوں میں پہلا مسلح سنایا یہ وہی ابئی ابن کعب ہیں کہ مدینہ طیبہ میں قرات کا شعبہ قرات و تجوید کا مایا ناز عظیم الشان مدرسہ تھا ابئی ابن کعب اور عمر فاروق جیسے لوگ بھی ابئی ابن کعب سے ڈرتے تھے اتنے باروب کھاری اور قاری شروع لگتا ہے اس زمانے سے یہ کاری لوگ کوئی سخت باروب ہوتے تھے بہرحال ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ تقوی یہ ہے کہ جھاڑیوں والا راستہ ہو اور انسان اپنی لنگی کو چادر کو یوں سنبھال کر چل کے جا رہا ہو اور اس کو کوئی کانٹا نہ چبھے تو یہ شخص متقی ہے یہ دنیا سب دوستو اس طرح ہے اس میں مومن آزاد نہیں ہے مومن کے توق ہے غلامی کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا اور کافروں کے لیے آخری ٹکانہ جہنم ہے باقی انشاءاللہ کل کرتے